سورہ آل عمران آیت ایک سو انسٹھ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ آپ اپنے مخلص رفقا کی غلطی معاف فرمائیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے فعفعان عنہم وصطف لہم آپ انہیں معاف کیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور مغفرت ملے نبی کا امتیوں کے لیے امیر کا معمورین کے لیے اور بڑوں کا چھوٹوں کے لیے استغفار